ایک سو باسٹھ ایک سو اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين الذين آمنوا لا تتخذوا اتخذوا دينكم وخصومهم لعيبا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور میں ایسے تاخیر ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے دیگر کافر ان کو اپنا دوست مت بنو یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارا تو یہ ایسی کتاب تو وہی کہ جن پہ اس سے پہلے اللہ کا عذاب آیا اللہ کی لانتیں ان پہ ارتقتی رہی اور اللہ ان کے چہرے مرد نمبر ایک سو سے اللہ تبار بطالم کے بعد کہ ان کی اصلیت وہ ہے جو حرام خور ہے اور اللہ کی نافرمائی اور اس قدر بے ادب ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتے تو اس کو پینسل سے اللہ سبار بالا نیل گلبردست ہے یا جو رسول بل ہوتی کیا رسول اللہ ہم آپ کھول کر وہ بات بیان فرما دیں جو آپ پر نازل کی گئی ہمارا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے اور یہ بات بادشاہ میں جن کے دلوں میں تیز ہوتا ہے تو قرآن مجید ان کی گمراہی میں اور سرکشی میں اضافہ ہے سفر نمبر ایک سو پینسٹھ کے آخر ایک سو چھیاسٹھ پہ اللہ بتا رہے ہیں زاوی بیان فرمایا کہ ایمان اور نیک عمل والے ہی وہ ہیں خوش نصیب کہ آخر میں نے کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا ایک سو چھیاسٹھ اللہ بتا رہے ہیں عیسائیت کا خف بیان فرمایا کہ ان کے کفر کی ایک سوچ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین سے نازل ہوا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا کہ میری قوم کے اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ جو شیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے اس بات سب ایک سو چھیاسٹھ یا اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے شیر کی دوسری قسم بیان فرمائی اور وہ ہے عقیدہ تصویر عقید تخلیق کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جبرائیل اور علیہ السلام یہ تین مل کر خدا بنتے ہیں اور ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اسلام رضی اللہ عنہ یہ تین مل کر خدا بنتے ہیں تو حضرات یہ عقیدہ اس کی دونوں صورتیں غلط ہیں وابل الہ اللہ سما کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو معبود ہونے کی معبولی صفت بھی رکھتا ہو بجائے کہ وہ مکمل معبود ہو سب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے سنا کہ, کہ اللہ بہت بخشنے والا رہنے والا ہے اور اس کے باوجود حیرت ہے کہ یہ لوگ اس سے تو کیوں نہیں کرتے اور اس سے مقصد کیوں نہیں چاہتے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انسان ہونا بیان کروایا ہے اور مریم رضی اللہ عنہ کو کی کا کتاب یہ ہے اور یہاں اللہ نے جو بڑی بیان کمائی ہے ان کی بشریت کی وہ ہے کھانا فضائے مریم رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ السلام دونوں کھانا یا قرآن تعام دونوں کھانا کھاتے اور اسی ایک جملے میں ان کے معمول میں لکھ جائے اس لیے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاط ہے چیزوں کا محتاج ہے کہ جو ایک بھی کھانے کا جو ایک روپ بھی کھا رہا ہے اور دیکھیے کتنی چیزوں کا محتاج ہے سب سے پہلے وہ زمین کا محتاج ہے کہ جس سے پیداوار ہو اس کے بعد وہ کاشت کاش کا محتاج ہے جو زمین میں کاشت کرے اس کے بعد وہ دانے کا محتاج ہے جس کو زمین میں بوئے گا اس کے بعد وہ ان کیڑوں کا محتاج ہے جو اس دانے کی ایک طرف کو کھا جائیں گے اور دوسری طرف جو اگنے والی ہے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد وہ پانی کا محتاج اس کے بعد وہ ہوا کا محتاج اس کے بعد وہ سورج کی روشنی کا محتاج اس کے بعد وہ چاند کی چاندنی کا محتاج ہے جس میں اس میں رس پیدا ہوگا اس کے بعد جب فصل تیار ہو گئی تو وہ قطعی کرنے والے کا محتاج ہے کٹائی کرنے والے کے بعد دانا اور بھوسے کو علیحدہ کرنے والے کا محتاج ہے اور اس کے بعد وہ دانے کو پیسنے والے کا محتاج ہے اور اس کے بعد اس آٹے کو گوندنے والے کا محتاج ہے پھر اس کو پکانے والے کا محتاج ہے پھر اس کے ساتھ آپ کا محتاج روٹی کرتی ہے اس کے بعد وہ سامنے رکھنے والے کا محتاج ہے اس کے بعد اپنی انگلیوں کا محتاج ہے کہ مت کے اپنے منہ میں رکھے گا اس کے بعد اپنے منہ کا محتاج ہے کہ جس میں لکما رکھا جائے گا وہ اپنے دانتوں کا محتاج ہے جو لکمے کو گے وہ ہلکا محتاج ہے کہ جو اس کے لکمے پر کی لے جائیں گے پھر آگے کا کا نظام ہے جس وہ محتاج ہے یہ آنکھوں اور اندریوں کا نظام اور میرے کا نظام ہے پھر قوت مدافعت کا محتاج ہے جو خدمے کو باہر کی طرف پھینک دے گی کہ ایک انسان ایک لکمے میں کتنی مخلوقات کا محتاج ہے جتنی مخلوقات کا محتاج ہے وہ حاجت اور مشکل کے ہو سکتا ہے تو یہ ایک جملے کے اندر اللہ پوری بیان تو اللہ کہ ان لوگوں کی اتباع مت کرو جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے اس کے بعد یہ سفر نمبر ایک سو اٹھہتر وہ نمبر گیارہ ہمارے سفر ہمیں یہ بنی اسرائیل والے یہودی جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے حضرت داؤد علیہ السلام نے لال فرمائی کہ یہ واقعہ ہفتے کا واقعہ ہے یہ واقعہ آگے آ رہا ہے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کے سلسلے میں ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا شکار کیا داؤد علیہ السلام کی لالت کے مستحق ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد جنہوں نے معیدہ طلب کیا تھا دسترخوان طلب کیا تھا اور انہوں نے نافرمانی کی عیسیٰ علیہ السلام کی لانت سے مستحق ہوئے تو ہمارا کے جو ایمان والے ہیں وہ ان کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے حمیر کے یہودی ہوں مشرق ہوں یہ بہت متشدد ہیں ایمان والوں کے بارے میں اور عیسائیوں میں بھی وہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ ایمان لے آئے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ مان لے ہے خبر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجھے سنتے ہیں کیا آنکھوں سے آنکھوں جاری ہوتے ہیں تو یہ عیسائی ہیں جو مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے ہیں اور یہاں اشارہ عام عیسائیوں کی طرف نہیں بلکہ یہاں اشارہ حفشہ سے عیسائی بادشاہ ہمارے رضی اللہ عنہ کی طرف ہے یا ہمارا نبا مان ہو اپنا واقعہ بھی ان شاء اللہ مرجم میں آئے گا اور یہ ایمان لایا ایمان لانے کے بعد اس نے ایک وقت بھیجا خدمت عالیہ میں اور یہاں حاضر ہوا تو انہوں نے سے درخواست کی کہ حضرت ہم آپ کی زبانی مبارک کے قرآن مجھے سننا چاہتے ہیں نبی علیہ نسل یاسین کی تلاوت فرمائی اور ان کی حالت یہ بھی گئی کہ آپ اپنے آخری تعریف ہے اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کے ایمان کی قبولیت کی خبر دی سفر ایک سو انتر میں یہ رکو نمبر یہ رکو نمبر گیارہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما اللہ ولا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ ایمان والو حلال اور حرام کے فیصلے خود مت حلال و حرام کے فیصلے جو اللہ نے کیے ہیں ان کو تم قبول کرنے والے بن جاؤ اور سفم ایک سو ستر میں فرمایا کہ اگر اپنی قسم کو توڑنا چاہتے ہو تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو اور پھر اللہ کبار وطالعہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ شراب اور جوا یہ چیزیں شیطانی عمل ہیں ان کو اللہ کبار وطالعہ نے حرام کیا اور تم ان سے بچو اب یہاں یہودیوں نے منافقین نے ایک اعتراض ایک شوشا چھوڑ انہوں نے کہا کہ اللہ جبار وزالہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا یہ مدنی زندگی میں ہوا سب معاہدہ مدنی صورت ہے اور اب تک جو لوگ شراب پیتے رہے تھے اور دنیا سے چلے گئے ان کا کیا بنے گا تو اللہ ببار وزالہ نے اس کا جواب نازل فرمایا یہ رقو نمبر اسی رقو کے اندر سفر میں ہمیں کہ وہ بول کہ جو ایمان والے نیک عمل والے تھے اور اس کی شراب کی حکومت ناصل نہیں ہوئی باقی احکام پر عمل کرتے رہے تو اللہ نبی کو آگے پانے والے ہیں اس لیے کہ جب اس کی حکومت نازل ہو گئی تو اب گرفت ہوگی کہ جو شراب پینے کا عمل اختیار کرے گا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بات فرما دی تاکہ کسی غلط فہمی پیدا نہ ہو سبوں میں سے سو اکہتر پہ ہیئر نمبر تیرہ ہے یا یہ بشین سلال وریجی ہو اس میں اللہ تبارک نے حج کے سلسلے میں احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع فرمایا سفر میں ایک سو بہتر اللہ تعالیٰ فرمایا جب جو دریائی شکار ہے یہ کیا جا سکتے ہیں لیکن یعنی خوشی کا شکار نہیں کیا جا سکتا اور اسی رخو میں اللہ تبار و تعالیٰ نے یہ بات اشاعت سنائی کہ اللہ تبار و تعالیٰ سزا کا بھی یہ سخت ہے اور بہت بخشش اور رحم کرنے والا بھی ہے اور پھر یہ بات اشاعت سنائی کہ نبی علیہ السلام کی مہاراجی صرف پیغام تک پہنچا دینا ہے باقی حساب کی بات تو اللہ کے لیے ہے اور یہاں یہ بات بھی اشاعت سنائی کہ آپ اکثریت سے متاثر نہ ہوں فضا سے پاکیزہ اور ناپاک یہ دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی اگر تو نجات تک کثرت کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو تو وہ اور طیب کی بات نہیں ہو سکتی ایک بھی ایک شیشی ہو اور پورا گھڑا گندگی کا بھرا ہوا ہو تو یہ برابر نہیں ہو سکتے گندگی گندگی ہے یا کس قدر کثرت کی حالت میں ہو کفر ہے یا جس قدر تصویر کیوں نہ ہو تو یہ دونوں پاکیزہ اور ناپاک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور آپ اکثریت سے متاثر نہ ہوں اس کے بعد جو صفحہ نمبر ایک سو بہتر نمبر چودہ ہے امن اللہ شیسن یا ایمان والوں کو نصیحت فرمائی کے بیٹا اور فضول سوالات مت کیا سفر صفحہ نمبر ایک سو تہتر اللہ تبار وطالعہ نے یہ بات اشاعت فرمائی کے مشرقوں نے مختلف قسم کے رسوم و رواج اختیار کر رکھے ہیں اور یہ اپنی طرف انہوں نے اختیار کیے ہیں اور پھر یہاں یہ بادشاہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کس نے جو کیا اس کی طرف آؤ اور وسلم کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ شادی کے طریقے پہ چلیں گے یہ آئے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن مجید کی طرف اور مطلب علیہ السلام کی طرف تو کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے گے اس آیت کو پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو تقریب نہیں کرتے غیر اس اپنا پیش کرتے کہ ہم آپ کو قرآن حدیث کی کیا ہم آپ کو قرآن حدیث کی دعوت دیتے ہیں اور تم کہتے ہو نہیں ہم اپنے آبا و امام علی رحمۃ اللہ علیہ جو لوگ گزر گئے وہ آبا و ہیں تو ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کر کے ان کی بات مانیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقریب جو ہے اس کو شرک کرا دیا آپ کی بات ہے کہ اگر باپ دادا کی بات مانی گئے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تو یقیناً شرک اگر قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں مانی جا رہی قرآن و حدیث کے لیے مانی جا رہی ہے تو وہ شرک کہاں ہے تو تو قرآن حدیث سے عمل کرنا ہے تو آبا و اجداد کی بات حضرت امام اعظم الحمد اللہ کی بات ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ ہم قرآن حدیث سے ہٹ کر ان کی بات ماننا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ حضرت ہم قرآن و حدیث کا وہ فہم نہیں رکھتے قرآن و حدیث کو یہ نہیں رکھتے جو اللہ نے آپ کو ادا فرمایا ہے تو لہٰذا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مسئلے پر کس کا عمل کریں تو ان کی نشاندہی فرماتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں اسی طرح آپ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو آپ امام کو سجدہ نہیں کر رہے کیا آپ امام کو سجدہ نہیں کر رہے اس کے پاؤں پہ آپ کا سر پڑا ہوا ہے تو آپ امام کو سجدہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے امام کی اطلاع کر رہے ہیں اسی طریقے سے امام حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریب کی جا رہی ہے وہ امام حنیف رحمۃ اللہ کی تقریب قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں کی جا رہی بلکہ تقریب کسی کی تحقیق پر اعتماد کرنے کو کہتے ہیں تو لہٰذا ہم امام زبان کی تحقیق پر اعتماد کر رہے ہیں تو انہوں نے قرآن الحدیث کا جو مسئلہ بیان فرمایا ہم اس پر اعتماد کر رہے ہیں اور اس کو اختیار کر رہے ہیں قرآن حدیث کا جو مفہوم انہوں نے بتلایا تو اپنی عقل سے مفہوم سمجھنے کی بجائے ہم ان کی صلاحیت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی اتباع کر رہے ہیں تو یہ مستحسن ہے قابل گیت میں ایک ہی جگہ دیکھیے اگر آئے کو مکمل پڑھ لیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آبا و اجداد کی بات مانتے ہیں قرآن کے مقابلے میں اول ہیں ان کے باپ دادا ایسے کہ لا نہ وہ علم رکھتے ہیں ولا اور نہ ہدایت کرتے تو ان باپ دادا کی بات ماننا کافی گرفت ہے جو تین علم نہیں رکھتے اور جو ہدایت پر نہیں اور جو باپ دادا دین کے علم رکھتے ہیں اور ہدایت پر ہیں ان کی نہ ماننا یہ گمراہی ہے ان کی ماننا گمراہی نہیں کی تو ہم جس تفریح کر رہے ہیں امام برحمۃ اللہ کی اور ہدایت پر بھی تھے تو اس لیے ان کی ماننا ہدایت ہے ان کی نہ ماننا گمراہی ہے لہٰذا اگر آیت کو مکمل پڑھا جائے تو غلط فہمی دور ہو جائے گی اس بات اللہ وسالے نے رکھنا کہ ایمان والوں تم پہ اپنی ذمہ داری ہے تم دوسروں کا ذمہ دار نہیں دوسروں تک پیغام پہنچاتے جاؤ لیکن خود پختگی کے ساتھ عمل کرو اگر دوسرے نہ کریں تو ان کی بات تم سے نہیں ہوگی اور سفر ایک ایک سو سو تہتر چوہتر پر اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہ بات اس ساتھ میں جب اختلافات پیدا ہو جائیں تو قسم لینے کا طریقہ کیا ہے سفر ایک سو چوہتر پہ یہ رکو نمبر پندرہ ہے یوم یجمع اللہ رسول فیقول ماذا پور یہ بڑی کے حال ہے جو بیان کروائی فرمایا کہ قیامت کے لیے اللہ تبار بطالہ رسولوں کو جمع فرمائے اور رسولوں کے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا جن لوگوں نے تمہیں جا کر میرا پیغام پہنچایا انہوں نے اس پیغام کے بارے میں کیا رویہ کیا کیا اب یہ آسان سی بات ہے کیا ہوا کہ اتنے لوگوں نے مانا اتنے لوگوں نے نہیں مانا کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مارا جب اللہ یہ سوال فرمائیں گے تو امبیا کرام علیہ السلام جو بالکل معصوم ہیں اور جنہوں نے جہنم کے قریب بھی نہیں جانا جہنم کے قریب بھی نہیں جانا وہ امبیا کرام علیہ السلام ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ فرمایا کہ ان کے جسم کے ہر مسام سے خون کا فوارا پھوٹ رہے گا فوج کی وجہ سے اور یہ ہر مسام سے خون کا فوارا پھوٹے گا اور کتنا اثر اچھا رہے گا تو میں دنیا کے پانچ سو سال تک یہ رہے گی پانچ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دل میں تسلی اور اطمینان کی کیفیت پیدا فرمائیں گے پھر اس کے بعد وہ جواب دیں گے کہ اللہ کیا عالم تو تو ہے ہم تو نہیں جانتے ہم نے پیغام پہنچایا جن لوگوں نے ظاہر مانا حقیقت انہوں نے بھی دل سے مانا یا نہیں مانا یہ بات تو ہی جانتا ہے تو ہم تو پیغام پہنچانے کے مطلب سے ہم نے اپنی طرف سے پیغام پہنچایا اس کے بعد ہمارے کہ اس سال اقدام سے خصوصی طور پر سوال ہوگا سبح سے چوہتر دار سر ایک سو پچہتر پر کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سال السلام میں نے تجھ سے اتنے احسانات کیے لیکن تیری جو قوم تھی وہ تجھے معبود مانتی رہی کیا تو نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے احسانات کا ذکر فرمایا ہے اور ان احسانات میں دو باتیں خاص طور پہ عقیدے سے ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں فرمایا تھا تو کر تو کلی منا حضر ماہ ایک بات یہ کہ میں نے تجھے یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ تو بچپن میں ماں کی گود میں بھی تو بولا ہوں ابو اگلے نمبر میں بھی بولا کہ یہ صلاحیت میں نے تجھے دی کہ تم ماں کی گود میں بھی بولا اور تم اجیر عمری میں بھی بولا اب اس میں دو اشارے ہیں اٹھنا ہے ایک بات تو یہ کہ جس پر حضرت عیسیٰ اللہ نے بھیجنا ہے تھا پیدائش ہوئی یہ واقعہ ان شاء اللہ پھر مسجد میں آئے گا تو حضرت عیسیٰ اللہ نے بھیجنا علیہ السلام کو اٹھا کر مسجد اللہ میں اللہ کے حکم پر آبادی میں تشریف لائے جب آبادی میں آئی تو لوگوں نے دیکھا کہ بچہ نکاح کا ہوا نہیں کسی سے اور بچہ اس کی گود میں تو کہا تو تجھے کیا ہوا تیرا خاندان تو ایسا نہیں تھا تیرے باپ دادا تو سب شریف تھے یہ تم نے کیا کیا تو مجھے اللہ عنہ نے اللہ کے حکم اور خاموشی پیار کی اور بچے اشارہ کیا اس سے پوچھو زبان سے کچھ نہیں کہا انگلی سے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو اور زبان سے اشارہ نہیں کیا بس انگلی سے اشارہ کیا اور یہ اشارہ نہیں کیا کہ میں روزے سے ہوں پہلی امتوں کا جو روزہ تھا وہ بولنے کا بھی روزہ تھا یہ اللہ کا کرم ہے یہ احسان ہے کہ ہم پہ پابندی بولنے کے لیے روندر شام کو روزانہ یہ ہسپتال میں پڑے ہوتے تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پہ رحم فرمایا تو ہونا کہ میں تو روزے سے اس کی بات نہیں کر سکتی اس سے پوچھو تو کہیں گے کہ ایک تو کام غلط کیا ہمارا مذاق بھی ہے یہ بچہ ایک دن کا یہ کیا بولے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ نے گفتگو فرمائی اور اپنی والدہ کی بات میں توفیق دی کہ تم کی آغوش میں بھی بولا اور اللہ نے توفیق دی تو ادھیر امیر میں بھی بولا میں بولنا کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھایا گیا تو ان کی عمر تیس سو تین پینتیس سال اور اندھیر عمری شروع ہوتی چالیس سال کے بعد تو جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تینتیس سال میں جب آس پاس اٹھائے گئے تو لوگوں سے تو کل تو لوگوں سے بات چیت کرتا تھا بچپن ماں کے آغوش میں بھی اور اندھیر عمری میں بھی اب لوگوں سے آسمان پر گفتگو تو نہیں ہو رہی آسمان پر تو پیسے تو یہ انسان سے گفتگو نہیں یہ زمین سے گفتگو ہے تو ادھیر عمری میں بھی گفتگو اسلام نے کی کب کب یہ سوال ہو رہا ہے گفتگو کہاں ہو رہی ہے قیامت تو معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے جب تک انگھیڑ عمری میں گفتگو نہیں کریں گے اس کی وفات تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا آسمان سے آنا ہے یہاں تشریف لائیں گے انگھیر عمری کو پہنچیں گے اور لوگوں سے گفتگو فرمائیں گے اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا تاکہ یہ قیامت سوال جو ہے یہ صحیح ہو سکے ایسے اسے عیسیٰ علیہ السلام کا جو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں ان کے حضول کا ذکر نہیں کہ قرآن مجید کے اندر ان کے حضول کا اشارہ موجود ہے ایک اشارہ دوسرا اشارہ تو میں وہی علم چکا کتاب اور حکمت اور سورات اور کہ جب میں نے تجھے سکھایا جب میں نے تجھے سکھائی کتاب یعنی قرآن مجید والی حکمت نبی علیہ السلام کی شریعت اور سورات اور ہندی سورات اور ہندی تو عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل تو سکھائی گئی تورات اس لیے سکھائی گئی کہ تورات ان سے پہلے کی کتاب تھی اور انجیل اس لیے سکھائی گئی کہ ان پہ نازر اور انجیل جو ہے یہ ترمیم ہے تورات کے احکام اور مسائل کی اس لیے تورات بھی سکھائی گئی انجیل بھی سکھائی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کو سکھلایا گیا اور نبی علیہ السلام کی سنت کو سکھائی گئی اس لیے سکھائی گئی کہ انہوں نے اس دنیا میں نازل ہونے کے بعد اس کا نفاذ کرنا ہے تو اس سے بھی اشارہ مار یہ سوال کب ہو رہا ہے قیامت کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا کی زندگی میں قرآن مجید بھی سکھایا اور نبی اسلام کی سنت بھی سکھائی کہ تو نے نبی احساس اسلام کی سنت کو اور قرآن کو نافذ کرنا تھا تو ابھی تک یہ قرآن اور سنت کا لفاظ یہ سب ہم نہیں فرمایا اس کے معنی ہے کہ وہ اسلام پہ تشریف لائیں گے اس کا لفاظ فرمائیں گے اور اس کے بعد کیا مجھے بڑھتا ہوگی یہ دوسرا اشارہ ان کے کا موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کا بیان فرمایا اور یہ بات واضح فرمائی کہ کی سے ان کا معبود ہونا نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہونا معلوم ہو رہا ہے اور یہاں فرمایا تو ان کی قوم نے ان کے حوالیوں نے اسلام سے درخواست کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخواں اتارے ہمارے لیے تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ پر ایمان نہیں کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے سفر ایک حضبر جا ہے پچہتر پر انہوں نے کہا کہ ہمیں یقیناً ایمان ہے لیکن ہم وہ باقی کا کھانا کھانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی نبوت کے گواہ بن جائیں لوگوں کے سامنے اس پہ حضرت حضرت السلام اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ سے یہ کھانا ہم فرما تاکہ ہمارے لیے عید بڑھے اللہ نے فرمایا کہ میں یہ دعا قبول فرمائی لیکن میں اتاروں گا لیکن میری جو نافرمانی کرے گا ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میرے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا اب جو چیز مانگی جائے اس کے لیے بھی پھر اسی انداز کی ہوتی ہیں آزمائشیں بھی اسی انداز کی ہوتی ہیں حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ نے کوئی مطالبہ پوری زندگی میں نہیں کیا کوئی دنیا میں کوئی مطالبہ نہیں پہلی امتوں نے اپنے انبیاء انسان سے مطالبہ کیا تو ازمائش میں بھی پڑے اب یہ کھانا نازل ہوا جب کھانا نازل ہوا شروع میں سب کو کھانے کی اجازت تھی کچھ عرصے کے بعد یہ حکم آ گئی چالیس دن تک مورسی نے لکھا ہے کہ یہ دس کھانا نازل ہوا ہے کہ جنت کی نعمتیں اس پر ہوتی تھی چند دنوں کے بعد حکم آ گیا کہ وہ لوگ کھائیں گے کہ جو مفلس ہیں اور وہ لوگ کھائیں گے جو بیمار ہیں صحت مند کو کھانے کی اجازت نہیں اور صحب حیثیت کو کھانے کی اجازت نہیں جو مفلس کھاتا تھا وہ صحب حیثیت ہو جاتا تھا جو بیمار کھاتا تھا تندرست ہو جاتا تھا اور پھر یہ ہے کہ جو کھائے گا وہ دسترخوان سے کھائے گا وہاں سے اس کو کھانے کو ہٹا کے محسوس کرنے کی اجازت نہیں اب اس کی ضرورت اتنی تھی کہ جن لوگوں نے کھایا ہوا تھا وہ چھوڑ نہیں سکتے تو لہٰذا چوری چھپے وہاں سے چیز ہٹانے لگے اور دوسرے بھی کے گنجان میں بیٹھنے لگے جب خلاف ورزی ہوئی تو عیسہ اسلام نے بدعا فرمائی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شکلیں بگڑ گئیں اور سورج کی شکل میں تبدیل ہو گئی تین دن کے بعد یہ اللہ کا نظام ہے کہ جن کی جن کے چہرے مت ہوئے تین دن کے بعد اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ ہمارے ہاں جو جانور ہیں جو ان نسلوں میں نہیں ہیں کہ ان نسلوں میں نہیں ہے کہ جو بندر بن گئے تھے یہ آگے بندر وہی ہیں کہ نہیں وہ نافرمان جو بندر تھے وہ دنیا سے گئے اور جو نافرمان سور تھے وہ بھی دنیا سے گئے تو یہ جتنے یہ سور ہیں یہ اللہ کے نافرمان نہیں ہے تو یہ اللہ کی حکمت کے ساتھ ہمارے لیے ان کا کوئی خراب ہے یہ اللہ کے نافرمان نہیں کوئی جانور اللہ کا نافرمان نہیں کوئی مخلوق سوائے انسان اور جنات کے اللہ کے نافرمان نہیں یہ بدلسی انسان ہی ہے جس کو اللہ نے نیابت عطا فرمائی اور یہ اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتا پھر رہا ہے اس کے بعد یہ نمبر ایک سو چھہتر پر یہ آپ کی ہے نمبر سولہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کی فرمائیں گے کیا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ کے تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی یقین تیرے علم میں ہوتی میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جو میرے لیے مناسب نہیں تھی میں دن سے یہی کہتا رہا ہوں کہ میرا معبود بھی اللہ ہے تمہارا معبود بھی اللہ ہے وہی میرا بھی حاجت کرا مشکل کشا ہے رب ہے تمہارا بھی وہی رب ہے لہٰذا اسی کی عبادت کرو سفر میں ایک سو ستہتر پہ جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا لیکن جب تم نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بن گئے اور اگر تم فرما دے تو حکمت والا ہے اب یہاں بعض لوگوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کہا کہ یہاں وہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں فلما تو وفائی کم ان کا تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے معنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کب ہوگی قیامت کے دن تو یہ ابھی گفتگو نہیں یہ ابھی گفتگو نہیں ہو رہی یہ گفتگو ہوگی کہ یہ گفتگو ہوگی قیامت کے لیے تو قیامت سے پہلے کیونکہ اپنی نہ وفات ہوگی تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ جب تم نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد کا مجھے علم نہیں ہے کہ کیا انہوں نے کیا یہاں انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تو اگر ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں کچھ اس کو کچھ نہیں سکتا اور اگر تم ان کی بخش فرما دے تو بھی تم زبردست ہے حکمت والا ہے کچھ اس کا سوال نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا کہ ہم اس بات کا اعلان کریں گے کہ آج کا دن صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جو سکھ کے دل سے ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے باغات ہیں اور ان کے لیے اللہ کی خوشنودی ہے اور یہی حقیقی کامیابی ہے ان کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ حقیقی اختیار رکھتا ہے آسمان و زمین کا اور ہر چیز پہ نہایت کو رکھنے والا ہے وہ قادر ہے کہ دنیا کی زندگی ہی میں عذاب دے دے لیکن اس کے بعد وہ چھوٹ دے رہا ہے تاکہ جس نے سنبھلنا ہے وہ سنبھل جائے سب ہمیں تو سب کر یہ صورت الانعام ہے یہ مکی صورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی چھٹی صورت ہے اور اس کے بیس روح انعام جو ہے یہ مویشیوں کو کہتے ہیں پہلی صورت جو صورت الفاتیہ ہے اس میں تو بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں اور اس بات صورت الباقرا ہے جس میں زیادہ تر گفتگو یہودیوں کے بارے میں سورہ علی عمران ہے جس میں زیادہ تر گفتگو عیسائیوں کے بارے میں ہے فیصلۃ اور صورت المائدہ اس میں زیادہ تر گفتگو عرب کے رسوم و رواج کے حوالے سے ہے سید صورت العام ہے جس میں گفتگو مجوسیوں کے حوالے سے ہے اور مشرقوں کے حوالے سے ہے صورت جو طویل صورت ہے جس کے بیس رکو ہیں یہ پوری کی پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی ہے اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے نزول کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے جو آپ کے زمین پر پھیل تو اس میں اللہ کی حقیقت بیان پوائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا رکوع ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جوہر کا خالق بھی اللہ ہے عرض کا خالق بھی اللہ ہے خیر کا خالق بھی اللہ ہے شر کا خالق بھی اللہ ہے یہ میں نے چار چیزیں بیان جوہر اور عرض اور خیر اور شر مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ خیر کا جو خالق ہے وہ اور ہے جو شر کا خالق ہے وہ اور ہے جو خیر کا خالق ہے وہ شر نہیں پیدا کرتا جو شر کا خالق ہے وہ خیر پیدا نہیں کرتا دونوں آپس میں حد بندی کی ہوئی ہے کہ تمہیں خیر پیدا کرنا ہے میں نے شر پیدا کرنا اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ تمہارا بھی ہے تم بھی کہتے ہو کہ یہ رحمان ہے یہ شیطان ہے اور یہی ہم کہتے ہیں اور ان کے جو خالق ہیں وہ دو ہیں ایک کا نام ہے یزا اور ایک کا نام ہے احرمن یزا وہ خالق ہے مجوسیوں کا جو خیر پیدا کرتا ہے شر پیدا نہیں کرتا احرمن وہ خالق ہے جو شر پیدا کرتا ہے خیر پیدا نہیں کرتا ہمارے ہاں بھی شاعروں نے اللہ کا بارے بتانے کے لیے یزا کا لفظ استعمال کیا ہے اور یزا آپ اندازہ فرما رہے ہوں گے کہ یہ ناقص خالق کے لیے کہ ایسا خالق جو شر کو پیدا نہ کر سکے تو خیر کو پیدا کرے تو ناقص خالق ہے اور ہمارا خالق جو ہے وہ کامل خالق ہے شیطان کو بھی اس نے پیدا کیا ہم جائے کرام علیہ السلام کو بھی اس نے پیدا کیا اس لیے یزاں کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ایک یہ بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے شعرا نے حتیٰ کے علامہ اقبال جیسے اسلامی شاہی نے اللہ کے لیے لفظ کا استعمال استعمال کیا ہے اور یہ مناسب نہیں ہے جوہر اور آج کا فرق یہ ہے کہ جوہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کو ظاہر کرے اور آج اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنا وجود کسی اور سہارے کے بغیر ظاہر نہ کر سکے مثال کے طور پہ شرمندگی شرمندگی بھی مخلوق ہے حالت ہے لیکن شرمندگی ظاہر کب ہوگی جب کوئی شرمندہ ہوگا تو شرمندگی ظاہر ہوگی کپڑا کپڑا ہے اس کا وجود ظاہر ہے رنگ رنگ کا وجود کپڑے کے بغیر یا دیوار کے بغیر یا کاغذ کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا یہی بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب کسی رنگیز سے آپ کوئی کپڑا رنگوانا چاہتے ہیں تو وہ کپڑا آپ کو وہ رنگ جو ہے وہ آپ کو کسی چیز پہ لگا کے دکھاتا ہے کہ دیکھیں کہ اس میں رنگ میں آپ پسند کریں اس لیے کہ رنگ وہ چیز ہے جو اپنے آپ کو کسی اور چیز کے سہارے کے بغیر ظاہر نہیں کر سکتی تو اس کو ارد ہیں سفیدی ہے سیاہی ہے سفیدی اور سیاہی ظاہر ہوگی جب کوئی ایسی چیز ہوگی جو سفید ہوگی یا سیاہ ہوگی تو سفیدی اور سیاہی ظاہر ہوگی تو وہ چیز اپنے وجود کو ظاہر کرتی ہے دیوار ہے یہ جوہر ہے رنگ ہے یہ ہے ہے انسان یہ جوہر ہے کہ اس کے چہرے پر سرخی آ گئی تو سرخی کب آئے گی جب چہرہ ہوگا چہرہ ہی نہیں ہوگا تو سرخی کہاں پہ آئے گی یہ سرخی ارد ہے اور چہرہ جو ہے یہ جوہر ہے تو ہمارا کہ جوہر کا پیدا کرنے والا اور عرض کا پیدا کرنے والا اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں جوہر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے عرض کا خالق بھی اللہ ہے اور اندھیرے کا خالق بھی اللہ ہے برائی کا خالق بھی اللہ ہے اور جو اچھائی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا شیطان شیاطین کو بھی اللہ نے پیدا کیا اب رہی یہ بات کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم بھی تو رحمان اور شیطان دو وجود کے قائل ہیں تو ہم رحمان اور شیطان کو برابر کی حیثیت نہیں رہتے شیطان ہمارے نزدیک مخلوق ہے رحمان ہمارے نزدیک خالق ہے تو اس لیے دونوں ہمارے یہاں برابر نہیں ہے تو شیطان خالق نہیں شیطان مخلوق ہے جبکہ مجوسیوں کا ہمارے عقیدے کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو اہرمن ہے وہ شر کا خالق ہے تو ہمارے نزدیک خالق ایک ہی ہے اور اس کی تقریب میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اور سفر نمبر ایک سو اٹھہتر پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ زمین ہو یا آسمان ہو تو اللہ زمین کبھی وہی ہے اور اللہ آسمان کبھی وہی ہے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ باتی ساتھ ان کا اعتراض ہے کہ قرآن مجید کتابی شکل میں نازل کیوں نہیں ہوا اور میں کہ اگر قرآن مجید ہم کتابی شکل میں نازل کرتے اور یہ اپنے ہاتھ سے اس کو چھوتے یہ کتاب ہے تو میں انہوں نے پھر بھی نہیں مانا اس لیے کہ جس نے انکار کرنا ہے اس نے انکار کرنا ہے تو یہ انکار جس کی وجہ سے ہے پھر سب ایک سٹہتر کے آپ ایک سو اناسی پہ فرمایا ان کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیوں نہیں فرمایا فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے انسان کی ہدایت کے لیے تو اگر وہ اصلی شکل میں آتا تو یہ اس کو دیکھ کر مر جاتے تو ہدایت کس کو نصیب ہوگی اور ہمارا اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو پھر شک اسی طرح سے رہتا کہ معلوم نہیں فرشتہ ہے یا انسان ہے جب آنا ہی انسانی شکل میں تھا تو پھر انسان جی کو نبی بنا کر کیوں نہ بھیجا جائے اور اس پر تقرر کیوں کیا جائے کہ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جاتا سفر میں ایک سو اناسی پہ رکو نمبر رہے سراج وقت روپئے کا کان آج اور اور میں دنیا میں گھوم پھر کر دیکھو کہ پہلی امت نے کتنی جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کی عبرت کے نشانات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور ہمیں کہ اللہ تبار کو تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں اور باقی مخلوقات جو ہیں یہ کھانے والی ہیں یا مخلوقات کسی نہ کسی مرحلے میں محتاج ہیں سب ایک سو ناسی کے آخر میں ایک ہے فرمایا کہ میں اپنے رب کا ڈر رکھتا ہوں اگر میں نے رب کی نافرمانی کی تو میری بھی پکڑ ہوگی قیامت کے لیے اور سفر نمبر ایک اسی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کہ نبی علیہ السلام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے تو سارے مل جائیں تو اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ اگر خیر عطا فرمانا چاہے تو اس بات پہ قادر ہے اس خیر کو روک نہیں سکتا پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی سالت کی گواہی دے رہا ہے اور اس گواہی کی دلیل یہ قرآن مجید ہے اور جہاں جہاں قرآن پہنچے گا ان کے لیے نبی آپ ہی ہوں گے تو اس کے ساتھ اسلام کی خطر بھی اشارہ ہے کہ قرآن آج بھی موجود ہے موجود رہے گا تو کیا تک نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اس بعد یہ سفر نمبر ایک سو اسی کے آخر ایک سو اکاسی کے اللہ تبارک وطالعہ ہیں قیامت کا منظر پیش وہ لوگ جو دنیا میں شیر کرنے والے ہیں اس کا جب ان سے کہا جائے گا کہ تم شیر کرتے تھے تو کہیں گے کہ اللہ ردینہ ماں مشرقین کہ اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے ہم تو اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے غیر دیکھو کہ کس طرح سے اپنے آپ پر جھوٹ بولا ہے اور پھر یہاں یہ بات یہ سات سمجھ گئے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے خود بھی دور رہتے ہیں دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا جی جو نافرمانی کی زندگی گزارنے والے ہیں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا آپ کے کنارے پر کہ جو پہلے انکار کریں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر و شرک کیا ہی نہیں میں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ان کو آپ کے کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے جب آپ کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا ان کو یقین ہوگا کہ ہم اس کار آپ مجالے جا رہے ہیں تو کہیں گے کہ اللہ ہم اپنے کفر کا اعتراف کرتے ہیں شرک کا اعتراف کرتے ہیں ہماری یہ درخواست قبول فرما لے کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیں اور ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پورے فرما بردار کریں گے تو ہمارے پل بردار تو میں اگر تم زبان سے اعتراف نہ کرتے اپنے خوف شیرتا ہم تمہیں جہنم میں نہ ڈالتے تم نے خود ہی اعتراف کر لیا دوبارہ واپس بھیجنا یہ ہمارے ضابطے میں نہیں اور اعتراف کے بغیر مجرم کو سزا دینا یہ ہمارے ضابطے میں نہیں لہٰذا تم نے اعتراف کیا لہٰذا کسی جہنم کے اندر بھی تمہیں ڈالا جائے گا اور پھر سبھائی ایک سو بیاسی فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں انکار کرتے ہیں کہ مولنے کے بعد دوبارہ کھڑا نہیں ہونا وہ لوگ درا وہ بھی پورا لا کی کسی فرمائے رب کے سامنے جب کھڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ کیا کھڑا ہونا یقینی تھا یقین نہیں تھا تو کہیں گے کہ اللہ کے واقعی کھڑا ہونا یقینی تھا وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اللہ فرمائیں گے کہ اب اعتراف کا فائدہ نہیں اپنے اس اسکوپی کی وجہ سے اب تم عذاب کے مستحق ہو سب نمبر ایک سو بیاسی میں اور یہ باتیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دی تاکہ دنیا کی زندگی میں انسان اپنی اصلاح کر لے سب ایک سو بیاسی پہ رکو نمبر چار ہے اللہ ضرور اللہ اس میں اللہ تبار رہے نے یہ بات ہی ساتھ فرمائے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزارتے رہے وہ آخر میں انجام کار نقصان اٹھانے والے ہوں گے فرمایا کہیں نبی علیہ السلام یہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے حقیقت میں تو یہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں جو بظاہر آپ کے مخالف ہیں اور صفحہ ایک سو بیاسی کے آپ ایک سو تراسی میں فرمایا کہ صرف آپ ہی کو انہوں نے جٹلایا بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے انہیں بھی ستایا گیا اور جٹلایا گیا سفید ایک نے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں فکر مند ہیں کہ جو یہ معجزات مانگتے ہیں تو ان کو معجزات سکھا دیے جائیں شاید یہ ایمان لائیں فرمایا کہ اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو یہ ایمان لے آتے تو ان کا ایمان نہ لانا ضد کی وجہ سے ہے ورنہ قدم قدم پر معجزات اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں سفر نمبر ایک سو چوراسی پہ اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات ارشاد فرمائی رکو نمبر پانچ ہے ہمارا ذابقہ ہے کہ ہم پہلے تھوڑی سی تنگی ڈال دیتے ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو جائے تنگی ہو تاکہ یہ اللہ کے حضور گر گرائے اور میں کہ اس کے بعد صورتحال ہے جب یہ نہیں گراتے گر گراتے پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم ان کو خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں تو اس خوشحالی میں مگن اور مست ہو جائیں پھر ہم ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں سب ایک اطراسی سے اللہ تعالیٰ نے سمایا کہ ذرا غور تو کرو کہ اگر اللہ تبار کو تعالیٰ سننے کی قوت دیکھنے کی قوت تم سے چھین لے اور سوچنے کی قوت تم سے چھین لے تو کون ایسی ذات ہے جو تمہیں یہ نعمت میں واپس لٹا کر دے دکھا دے صفحہ ایک سو پچاسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمائی کہ ہم نے ہم دیا کہ اسلام کو بھیجا خوشخبری اور ڈر سنانے والا جس نے مانا وہ کامیاب اور جس نے نہ مانا وہ ناکام اور یہاں سب ایک سو پچاسی پہ عقیدے کی اصلاح فرما دی اللہ اپور رقم ہندی خزاں اس کا مسئلہ جمعہ کر دے رہا ہوں کہ غلط فہمی نہ رہے کل اے نبی اسلام آپ فرما دیں لا اقول رقم میں نہیں کہتا تم سے ہندی خزاں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ میں مختار کل نہیں میں اختیارات نہیں رکھتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں میں فیصلہ کرتا ہوں میں ولا عالم الغیبہ اور میں عالم الغیب بھی نہیں کہ عالم الغیب بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ولا ابول رقم انی ملک اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں انسان میں ہی فرشتہ ہوں یہ بات بھی تم سے نہیں کہتا تو یہاں تین باتوں کی نفی فرما دی کہ میں نور نہیں بشر ہوں میں عالم الغیب نہیں اور میں مختار کل نہیں تو ان باتوں کی اللہ تبار و تعالیٰ نے نبی اسلام کے ذریعے سے وضاحت فرما دی فما قل هل يستوي الاعمى ان اتبعوا الا ما يوحى میں تو صرف اتباع کرتا ہوں اس کی جو اللہ میری طرف وحی فرماتے ہیں فرمایا کہیں اللہ فرما دیجیے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا اس میں ایمان والا اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتا سب ایک سو پچاسی کے آخر ایک سو چھیاسی پر رکو نمبر چھ ہے تو الى ربهم ليس لهم من دون ولي ولا شفيع لعلهم يتقون فما جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اے نبی اسلام وہی آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا صفحہ ایک سو پچاسی کے آخر ایک سو چھیاسی پہ یہاں ایک بات بیان فرمائی وہ یہ کہ جو سرزاد کے بڑے بڑے عمرہ تھے عمر کیا تھے ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن جب ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے قریب آتے ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہے وہ غلام یہاں بیٹھے ہوئے رضی اللہ غلام یہاں بیٹھے ہوئے عبداللہ بن رضی اللہ بکریوں کا کروایا تو یہ لوگ جو غربا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم آپ کی خدمت آ کے بیٹھتے ہیں تو باہر والے لوگ دین ہمارا بڑا لوگ ہے اور ہمارے بارے میں ان کے تاثرات ہیں کہ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں تو ہمیں جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو ان کا کیا تاثر ہوگا ہمارے بارے میں تو لہٰذا آپ ہمیں کوئی علیحدہ وقت دیں ان کو اپنی مسجد سے علیحدہ کریں اور ہماری مسجد علیحدہ ہو اور آپ ہمارے ساتھ دین کی گفتگو فرمائیں نبی صاحب السلام کے دل میں یہ بات آ گئی خیال آیا کہ اگر میں ان کو وقت دے دوں تو یہ میری جان ہیں جو اگر میں ان سے کہہ دوں گا کہ یہ احتیاط کریں گے وقت نہیں آئیں گے یہ محسوس نہیں کریں گے تو یہ بڑے بڑے سردار ہیں اگر یہ دین کو قبول کر گئے تو ان کی وجہ سے پورے علاقے کے اندر دین چل جائے گا تو ایسی حکمت عملی اختیار کر لی جائے تو اس میں کیا حق ہے ابھی حضرت کے دل میں خیال ہی آیا تھا اللہ علیہ ناول فرمائی کیا نبی علیہ السلام تین غورابا کو اپنے سے دور مت کرنا فرمایا کے ان کو اپنے سے دور مت کرنا یہ جو شرط لگا کے ایمان لانا چاہتے ہیں ہمیں ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے اور یہ لوگ جو غورابا ہیں جو پکے ایمان والے پختہ ایمان والے ہیں جس طرح یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ان کو اپنے رب کی طرف سے سلامتی مجلس کے اندر رکھنا اور ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دینا کہ اگر تم سے کوئی نادانی کی وجہ سے گناہ ہو بھی گیا تو مایوس نہ ہونا تمہارا رب معاف کرنے والا ہے سفر نمبر ایک سو چھیاسی پہ رکن ایک سو چھیاسی کے آخر ایک سو ستاسی پر وہی بنا دونوں اس نے فرمایا کہ میں اللہ کے ساتھ کچھ اور اپنا حاصل کر رہا مجھ کی گشا کیسے مان سکتا ہوں اور سفر نے ایک سو ستاسی سے یہ بات فرمائی کہ غیب کے جتنے خزانے کی چادیاں ہیں سب اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا عالم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ تبار وغیرہ ہر چیز سے باخبر ہے کیا وہ چیز ظاہر ہو کیا وہ چیز چھپی ہوئی ہو فرمائیں کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کے وقت میں اوقا دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کے کرتوت کیا ہیں پھر بھی تمہیں دوبارہ دل کو کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ جو مدت تمہیں زندگی کی گئی ہے وہ پوری ہو جائے اور تمہارے پاس کسی قسم کا حوصل نہ رہے سفر نمبر ایک سو ستاسی کے آخر ایک سو اٹھاسی کا رکو نمبر آٹھ ہے بغور خاص کا اللہ تمہاری زندگی اور تمہاری اور پر قادر ہے اور اس کے فرشتے جب تمہاری روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تم آج اس پنجے پر سفر ایک سو اٹھاسی سے اللہ تبار وطالع نے اللہ نے یہ بات فرمائی کہ کیا خشکی ہو کیا سمندر ہو تو اللہ تبار وطالعہ اس میں ہر مصیبت پر ہر آفت سے محفوظ رکھتا ہے اور پھر اللہ اس بات پر قابل ہے کہ اوپر کا اضافہ ان پر نازک فرما دیتے اللہ اس پر قادر ہے کہ نیچے کا اجزا تم پہ مسلط کر دے اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں آپس میں لڑا دے اور تمہارے اندر اختلافات پیدا کر دے آج جو اوپر نیچے کا اور باہمی جو اختلاف ہے یہ عذاب ہے یہ کیا ہے اوپر کا عذاب ایک تو یہ ہے کہ آندھی آ گئی اور ایک اوپر کا عذاب یہ ہے کہ جالا باری ہو گئی پتھروں کی بارش ہو گئی یا اوپر کا عذاب نیچے کا عذاب یہ کہ سیلاب آ گیا زلزلہ آ گیا یہ نیچے کا عذاب اور باہمی لڑائی کے ایک دوسرے سے اختلافات ہو گئے ایک عذاب یہ ہے ایک عذاب کون ہے اوپر کا عذاب جس میں ہم آج کل مبتلا کہ حکمران ایسے کہ جن کو عوام کی ضروریات کا کوئی احساس نہیں ملک بک جائے بک جائیں عوام بک جائیں بک جائیں لوگ بک جائیں بک جائیں تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں ان کی زندگی اجیرن ہو جائیں اس سے کوئی غرض نہیں تو یہی غرض ہے کہ مختلف ممالک ہمارے پلازو بنتے رہیں اور مختلف بینکوں کے اندر ہمارا سرمایہ محفوظ ہوتا رہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے اپنے نصیب میں جو جمع کر رہا ہے اس کے نصیب میں اس کا استعمال بھی ہے کہ استعمال ہے اور اگر استعمال ہوگی تو کتنا استعمال کرے گا رات کو آپ بھی سوتے ہیں میں بھی سوتا ہوں کتنی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں سونے کے لیے تو کتنی جگہ ہے ضرورت کے لیے انسان کی کافی ہے اور انسان کا حص جو ہے وہ کس قدر ہے تو ہمارے اوپر کا بھی یہ ہوگا کہ حکمران ایسے ہوں گے جنہیں کوئی احساس نہیں ہوگا نیچے کا آزاد یہ کہ اولاد جو ہے یہ نیچے والی یہ نافرمان ماتحت ملازمین نافرمان قائم اہلکار نافرمان یہ مستقل عذاب ہوگا اور باہمی یہ کہ کوئی سبب نہیں آپس میں اختلافات میں ہوں میرے بھائی کا اختلاف ہے اور دوسرے کا اختلاف ہے بھائی کا دوسرے بھائی سے میں اس سے خود کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندے تمہارے درمیان لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بات غلط فہمی ہے اس کو غلط کہہ رہا ہوں اور خود اپنے بھائی سے اسی بنیاد پہ اختلاف کر رہا ہوں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں گھروں کے اندر جو اختلافات ہیں اگر آپ اس پر تجزیہ کریں تو کوئی حقیقت نہیں ماں جی اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا اس نے یوں سمجھ لیا اس نے یوں سمجھ لیا کہ یہ آج کا حقیقت اللہ کی طرف سے عذاب ہے فرمایا جب تم ناکرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے اوپر کا عذاب بھی ہم مسلط کر دیں گے نیچے کا عذاب بھی مسلط کریں گے اور باہمی کے خلاف کا عذاب بھی ہم تم کو مسلط کر دیں گے اور آج یہی کیفیت ہے کہ ہم نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب کی مختصورت دیں گے جو ہم پر مسلط کی گئی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ ایسی مجلس میں تم بیٹھے ہو جہاں دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں اعتراضات ہو رہی ہیں فرمائیں اس مجلس سے کنارہ تشہیر دیا کرو اور سفر نمبر ایک سو نواسی پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہر شخص اپنے اعمال میں جکڑا ہوا ہے اور انہی اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا آخر کے اندر سفر نمبر ایک سو نواسی پہ یہ تو ایک ایک سو نواسی پہ رکو نمبر نو ہے ایک سو نواسی کے آخر ایک سو نوے پر کل الگ ہو مند اللہ مالا جن کرونا ولا یغورنا ونرت ولا خاتین آباد اللہ فرمایت کے اللہ تبار تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو حل روا مشکل کو ساتھ کیسے مانا جا سکتے ہیں جو نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو صفحہ نمبر ایک سو نوے پہ اللہ تبار تعالیٰ کی کتاب اور اس کی فرما برداری پوری ضرورت کو بیان کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ علیہ السلام کا واقعہ بطور مثال کے بیان کروایا گیا کہ انہوں نے اپنے والد آزر سے یہ بات کہی کہ جو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو تو یہ تو واقعی طور پر تم گمراہی کے اندر مبتلا ہو یہاں ایک خاص ماضی میں اس وقت اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہی بار ابراہیم کی ابھی جب کہا ابراہیم وہیقال ابراہیم علی جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزارہ آزر کو اب ہمارے ہاں ایک نظریہ پائے جاتا ہے اس وقت نے یہ فکر کی ہے سوچ کی ہے کہ جو آزر تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا والد تارک ہے تارک ہے اس کا نام اور وہ مسلمان تھا ایمان والا کا کافی نہیں تھا اللہ کے نبی کا والد کافی نہیں ہو سکتا اب یہ بات بیان کی ظاہر میں بھی سنوں گا گا یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کا والد یا وہ کافی نہیں ہو سکتا آزر جو تھا ان کا چچا تھا والد نہیں تھا ان کا والد جو تھا وہ تارک تھا اور وہ کافی نہیں تھا اب یہ بات پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ان کا والد آزر نہیں تھا یہ مرسین کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے کہ ان کا والد آزر تھا یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ فرما رہے کہ اقبال ابراہیم علی عبید آزر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا تو آزر کا والد ہونا یہ اللہ بیان کر رہا ہے اور آزر والد نہیں تھا یہ مورخین اور مفقرین بیان کر رہے ہیں اب پہلی بات یہ قابل غور ہے کہ مفقرین کی بات مانی جائے گی یا اللہ کی خبر پر ایمان رکھنا پڑے گا اب جب اللہ کی خبر پہ ایمان رکھنا ہے تو آپ یہ تھوڑی سی فکر کو سوچ کو آگے لے جائیے تو پھر یہ شوشہ کیوں پیدا ہوا یہ شوشہ کیوں پیدا ہوا یہ شوشہ پیدا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کی نسبت سے اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہے اور امام معصوم کا والد کافر نہیں ہو سکتا اب یہ عقیدہ ہے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی کا والد کافر ہو سکتا ہے تو امام کا والد کافر کیوں نہیں ہو سکتا انہوں نے یہ نظریہ مسلمانوں میں پھیلا دیا کہ بھائی علیہ السلام کا جو والد تھا وہ آگر نہیں تھا وہ تارخ تھا تو آگر ان کا چچا تھا لہٰذا ان کا والد بھی ایمان کھلا تھا وہ کافر نہیں تھا نبی علیہ السلام کو السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک درمیان میں کافر نہیں آ سکتا اب یہ عقیدہ ان کا اپنا بنا ہوا ہے جس تحقیقہ سے کوئی تعلق نہیں میں ایک اور اپنی گزارش کرتا ہوں کہ لو علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا جی ہاں کافر تھا باپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہوگی یا بیٹے پہ باپ کی ذمہ داری ہوگی سوچنے کی بات یہ ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں یا میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اپنے پہچان کی تربیت کروں ظاہر ہے کہ بیٹے کی ذمہ داری ہوگی تو علیہ السلام بیٹے کے ذمہ دار تھے اور ذمہ داری کے باوجود بیٹا کافر ہو گیا اپنے والد کے ذمہ دار بھی نہیں تھے اگر وہ کافر ہو گئے تو اس میں کی کی حیرت کون سی بات تو لہٰذا بیٹے کا کافر ہو جانا یہ تعجب کی بات ہے کہ ایمان کا ماحول ہے گھر کے اندر والد اللہ کا نبی ہے اور وہ رات دن لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے باقی بہن باقی بھائی جو ہیں تین بھائی اور ہیں وہ تینوں کے تینوں بھائی ایمان والے ہیں گھر کے باقی افراد ایمان والے ہیں والدہ ایمان والی ہے لیکن کے باوجود ایک درمیان میں کافر ہو رہا ہے ہے تعجب کی بات تو یہ ابراہیم علیہ علیہ افراد کا والد جس ماحول میں رہتا تھا وہ ماحول ہی شرک کا ماحول تھا نمرود کے دربار سے اس کی وابستگی تھی اور یہ پورا کا پورا ماحول اس پرستی کا ماحول تھا تو وہاں اگر ان کا والد اگر مشرق ہو گیا یہ تعجب کی بات نہیں تو تعجب کی بات بات کی ہے جب کامل ہو سکتا ہے تو بات کافی کیوں نہیں ہو سکتا اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ کہ اللہ تو وہ ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں کہ زندہ ایمان والا ہے مردہ کافی ہے کہ جو زندہ سے مردے کو نکالتے ہیں کہ ایمان والے سے کافی کو نکالتے ہیں نور علیہ السلام ایمان والے زندہ ان کا بیٹا کافر ہو گیا اور مردہ کے زندہ کو نکالتا ہے ابن اسلام کا والد مردہ جو کافر تھا اور اسے ابن اسلام کو نکال دیا جو زندہ تھے تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابراہیم اسلام کا والد جو تھا وہ آزر تھا آزر اس کا لقب تھا تارق اس کا نام تھا اب رہی یہ بات کہ ابو طالب جو تھے وہ ایمان والے تھے یا نہیں یہ بات آگے انشاءاللہ آئے گی تو اس میں اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ ابو طالب ایمان نہیں رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام نے پہلے تو اپنے والد کے پاس کی اور بت پرستی کے حوالے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اس کے بعد سفر نمبر ایک سو نوے ہی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تین کے شرکوں میں مبتلا تھی نمرود جو بادشاہ تھا نمرود جو بادشاہ تھا اس کو وہ اپنا معبود مانتے تھے نمرود نے خدا ہی دعویٰ کیا ہوا تھا یہ اللہ کا عیب ہے کہ اللہ پر بار پردانا علامات کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں جیسے انسان بد نصیب ان کو دیکھتا نہیں نمرود انتہائی بدسورت تھا پوری دنیا پر اس کی حکمرانی کی دنیا میں چار بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکمرانی پوری دنیا پر تھی ایک حضرت سلیمان عالان علیہ علیم ایک حضرت سلقن رضی اللہ عنہ یہ دونوں مسلمان تھے اور ایک نمرود تھا اور ایک بخت نسل تھا یہ دو کافر تھے ان دو کافروں کی جو حکمرانی تھی وہ ٹیکس والی حکمرانی تھی کہ یعنی دنیا کی سپر پاور سے تمام جو ریاستیں تھیں ان کو ادا کیا کرتی تھی لیکن سلیمان علیہ السلام اور کنہ رضی اللہ کی جو حکومت تھی یہ پرہراز تھی پوری دنیا پر اب نمرود یہ پوری دنیا کا حکمران تھا تو اس نے دنیا کے کونے کونے سے حسین لڑکے اور حسین لڑکیوں کو جمع کیا تھا اپنے دربار میں جب یہ دربار میں آ کے بیٹھتا تھا تو ایک طرف لڑکے حکیم کھڑے ہوتے تھے ایک طرف لڑکے حکیم کھڑی ہوتی تھی اتنا نمرود میں بھی مہذب نہیں ہوتا ہوا تھا کہ دونوں کو ملا کے کھڑا کر دیتا مغروب تعلیم کا نظام اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا تو یہ تہذیب جو ہے اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے جو نمرود سے بھی آگے بڑھ چکی حضرت ابراہیم علیہ نبی علی صاحب کی والدہ جو محل کی ذمہ دار خاتون تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بارہ تیرہ سال کے لڑکے تھے ان کو لے کر دربار میں آئے اس دور کے ضابطے کے لحاظ سے اور نوروز کو چونکہ معبود مانتے تھے تو معبود ماننے کے سجدہ بھی کرتے تھے تو والدہ نے سجدہ کیا کہ سے کہا کہ سجدہ کر انہوں نے کہا کیوں اس بھی کہ یہ ہمارا معبود ہے ابراہیم احترام ہمیں معبود تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہو کیا ہمیں اس نے پیدا کیا ہے ماں نے کہا کہ ہاں یہی ہمارا خالق ہے کہا کہ ماں یہ ہمارا اگر خالق ہے جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا کہا کسی نے پیدا کیا کہا کیسے مان لوں مخلوق حسین ہو اور خالق پر سورت ہو اب جواب نہیں تو حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کی قوم تین سے تیرے شرکوں میں مبرا تھی ایک بت پرستی پرستی کے اندر کا واقعہ آگے آ رہا ہے تو یہاں اشارت میں سمجھ دیا ایک یہ کہ نمرود کو خدا مانتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ یہ سورج چاند اور سیارے بالکل اشارہ کہتے ہیں جو سورج کے بیس ہزار گنا بڑا ہے تو اس ستارے کو اپنا رب مانتے تھے تو حضرت مرحم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے دعوت دی ہے کیا کہ یہ ستارہ چمکدار ہے کیا یہ رب ہے تم کہتے ہو کہ یہ رب ہے اور اس کے بعد جب یہ ستارہ ڈوب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو ڈوبنے والی چیز ہو اس کو میں اپنا محبوب نہیں بنا سکتا کہ محبوب بنانا تو دور کی بات ہے کہ جو دودھ کے اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے اس کو تو میں محبوب بھی نہیں بنا سکتا خدا خدا یہ کہ اس کو میں اپنا معبود بنا لوں اس کے بعد فرمایا کہ جب چاند پوری طرح سے چمک رہا تھا چودھری کی رات تھی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ظاہر ہے قوم نے کہا کہ ہاں لیکن جس وقت چاند ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتا کہ جو ڈوبنے والی چیز کو اپنا معبود بنائے صفحہ پیکانوے پہ فرمایا کہ سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے کہ سورج کی حرارت بھی زیادہ سورج کی حرارت بھی زیادہ اور سورج کی روشنی بھی زیادہ تو ہمارے جو کیا تم کہتے ہو کہ یہ رب نہیں جو سب سے بڑا ہے لیکن ہمارے جب وہ ڈوب گیا ہمارے سے میں مشرقوں کے طریقے سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور میں اسی کو رب مانتا ہوں جس نے ان تینوں کو ظاہر کیا اور تینوں کو غروب کیا اور جو ان تینوں کا پیدا کرنے والا ہے اس پہ قوم نے ان کو ڈرایا فرمایا کہ مجھے تعجب ہے تم پر کہ تم اپنے بے حقیقت معبودوں سے مجھے ڈراتے ہو اور حقیقی معبود سے نہیں ڈرتے تو مجھے تم پر تعجب ہے اس بات کا پھر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ دین امن و رم جل کے ایمان ہوں بے ظلم اور میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا وہی ہیں تو ان کے لیے امن ہے اور وہ ہیں ہدایت پانے والے اس آیت کے حوالے سے دو باتیں قابل غور ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قرآن مجید کون سی زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان میں اور صحابہ اللہ عنہ کی زبان کون سی تھی عربی لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عربی زبان والے ہونے کے باوجود بھی بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں الٹ گئے نبی علیہ السلام کی وضاحت سے انہوں نے مفہوم کو سمجھا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو زبان عربی میں مہارت سے نہیں سمجھا جا سکتا بجائے یہ کہ میں اور آپ کی زبان عربی نہیں اور ہم کہیں کہ ہم نبی اسلام کے ذریعے کے بغیر آپ خود قرآن کو سمجھ لیں گے تو سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو یہ گمراہی آج پیدا ہو رہی ہے پھیل رہی ہے کیوں اس لیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے گمراہی گمراہی پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات کے کرام نصیب کہ کہا حضرت اس میں ہے کہ جس نے ظلم ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا وہی ہدایت والا ہے اور آخر میں بھی پانے والا جب کہ ہم تو قدم قدم پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ ظلم کے کے معنی عربی زبان اندر غیر محلی کے چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھنا یہ ظلم ہے اب یہ ظلم کی دیکھ کے صورت میں کیا کیا ہے مسجد میں داخل ہونا ہے اور پہلے کون سا پایا اندر کون سا پاؤں اندر رکھیں گے پہلے دایاں پاؤں اور اگر بے خیالی نے بایاں پاؤں پہلے اندر رکھ دیا تو یہ ظلم ہے حالانکہ اس پہ گرفت نہیں ہے برا نہیں ہے اگر دایا پاؤں اندر رکھتے تو فضیلت تھی اگر بایاں رکھ دیا تو گناہ نہیں ہوا گناہ قبیلہ بھی نہیں ہوا تاکہ گرفت عمل بھی نہیں ہے لیکن فضیلت سے محروم ہو گئے بیت الخلا میں داخل ہونا ہے تو پہلے رکھنا ہے بایاں پاؤں اور وہاں رکھ دیا پہلے دایا پاؤں تو اس لیے خلافی ادب کام ہو گیا جرم نہیں ہوا لیکن یہ ظلم ہے سردی کا موسم ہے ایک سال اندر تشریف لائیں آتے ہی پنکھے ذرا دی یہ ظلم ہے گرمی کا موسم ہے آئے اور ہیٹر کھول لیا یہ ظلم ہے اس جگہ پہ آپ تشریف بوائیں ڈیوٹی اتار کے کچھ سال سمے کے اندر آ گئے یہ ظلم ہے میں آ کے بیٹھا یہاں چوکی پہ میں نے دیکھا مچھلی لگی ہوئی تھی کپڑا میرے پاس تھا نہیں میں نے ٹوپی اتاری اس کو صاف کر دیا یہ ظلم ہے کہ ٹوپی اس کام کے لیے نہیں ہے تو چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھنا یہ ظلم ہے تو کہا جہاں حضرت قدم قدم پہ ظلم ہے بہت سے غیر مناسب کام ہو جاتے ہیں ہم میں سے کسی کی نجات نہیں ہوگی حضرت نے وضاحت کر رہی یہاں ہم ظلم سے مراد شرک ہے کہ یہاں وہ سمرا شرک ہے تو اس سے ان کو اطمینان ہوا تو اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے سمجھنا یہ گمراہی ہے ایک مطلب یہ معلوم ہے دوسری بات نبی علیہ السلام کے یہ واقعہ میں پہلے بھی آج کر چکا ہوں دوبارہ عرض کر رہا ہوں نبی علیہ السلام اپنے بعد صحابہ کیا رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے کسی کام کے لیے لئے جا رہے تھے دیکھا کہ ایک اونٹ سوار بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری طرف آ رہا ہے دیر میں وہ سامنے پہنچ گیا نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اس نے کہا حضرت میں بہت دور سے آ رہا ہوں میں نے اپنے اہل و حیال کو چھوڑا اپنے مال و مزہ کو چھوڑا اپنی قوم اور اپنی برادری کو چھوڑا اپنے وطن کو چھوڑا بڑے اہم کام کے لیے میں نکلا ہوں اور بہت دور سے آ رہا ہوں اور میں وہ کام کیا ہے جس کام کے لیے تم نکلے ہو نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں دینے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ایمان میں کہ جہاں تو پہنچنا چاہتا تھا وہاں تو پہنچ چکا فوراً اس نے بلا تاخیر کہا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ ایمان کیا ہے نبی علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں جو بنیادی کی فرما دی کہ حضرت مجھے کرنا کیا ہے مجھے سما کہ جب تم تحریر دے چکے نماز قائم کرو گے زکات ادا کرو گے یہ نماز کے اسلام کے فرائض ہیں ان کو ادا کرو گے ہے اس کے مطابق عمل کرو گا حضرت نے فرمایا کہ جو تم آئے ہو تو یہ کافی دن کا جو سفر ہے تمہارا تو تم کہاں کہاں رکے ہو اس رات حضرت میں کہیں نہیں رکا تیزی کے ساتھ آیا ہوں راستے میں کھانے پینے کے لیے بھی نہیں روکا یہ میرا جانور بھی چلتے چلتے گھاس کھاتا رہا ہے اور مجھے بھی جہاں بھوک اور پیاس محسوس ہوئی ہے میں میں درختوں کے کے پتے توڑ توڑ ان کو چباتا ہوا آیا ہوں کہیں نہیں رکا کہ کہیں حاضری میں تاخیر نہ ہو جائے اور میری موت واقع ہو جائے کہ تیزی کے ساتھ پہنچ کے ایمان قبول کرو اگر نے بنا کہ تم یہاں رک جاؤ کھانا کھا لو اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو اور پھر تم واپس جاؤ گے کھانا کھا لو اور کھانا کھا کے چلے جانا کار کے حضرت میں نہیں رک سکتا اگر میں رک گیا یہاں کھانا کھانے کے لیے اور اس اثنا میں میری قوم کا کوئی پاس کوبر کی حالت میں مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس لیے آپ مجھے اجازت دیں میں واپس جاؤں اور جا کے جب پیغام ان کو دوں تاکہ وہ لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں اگر اس کے جلدے سے متاثر ہوئے اجازت دی اس نے تیزی کے ساتھ اونٹ کو موڑا جب تیزی کے ساتھ اونٹ موڑا تو اونٹ کا پاؤں جا کے پڑا ایک جنگلی چوہے کی بل پر اس بل میں جا کے پڑا تو یہ پاؤں اندر کو جھنس گیا توازن برقرار نہ رہا کہ اوپر سے نیچے کو گرا جب نیچے کو گرا تو نبی ہونا کہ اس کو اٹھاؤ دیکھو جا کے جب قریب گئے صاحب تو میں اس کا انتقال ہو چکا ہے حضرت بنا کہ اس کو اٹھاؤ اس کی تجیز و تقسیم کرو اس کی تقسیم کرو لیکن پھر آگے خود بڑھے بجائے سے رک جاؤ وہ حضرات رک گئے تھوڑی دیر کے بعد سنا کہ اب اٹھاؤ خدا کے تمہیں معلوم ہے میں نے کیوں روکا تھا نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے آپ نے روکا تھا آپ کو معلوم ہوگا فرمایا کے فرشتے جنت کا پھل لائے تھے اس کے منہ میں دے رہے تھے اس لیے میں رک گیا کہ یہ پھل کھا لے تاکہ اس کے بعد اس کو یہاں سے اٹھایا جائے ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ ہم عالم دنیا میں ہیں اور عالم برزخ والے کی حالت تو ہم نہیں دیکھ سکتے جو آپ پڑا ہوا ہے صحابی والے کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ پھل کھا رہا ہے لیکن مانا کس کے کہنے پہ نبی علیہ السلاط اسلام کے فرمانے پہ یہ ہے ایمان کہ مشاہدے سے ماننے کو ایمان نہیں کہتے اسلام کی خبر کو ماننے کو ایمان کہتے ہیں اور سات حضرت نصیب کو دیکھو کہ ایمان تو لایا ہے عمل ابھی اس نے ایک نہیں کیا لیکن اللہ کے ہاں نجات پانے والا اور اس کے مقبول بندوں میں یہ شامل ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کو لاتے ہیں لیکن ظلم سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کرتے یہی لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے اس کے بعد سفر نمبر ایک سو اکانوے کے آخر صفحہ نمبر ایک سو اکانوے کے آخر ایک سو بانوے پر یہ رقوم الدف ہے وزیر کا خود ابراہیم علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دلیل بیان فرمائی سورج چاند اور ستارے کی یہ دلیل ان کو ہم ہی نے سکھائی تھی اور کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور یہ بات اشاعت فرمائی اللہ تبار بتا رہے ہیں یہ جتنے بھی تھے یہ ہدایت پر تھے اور سفر ایک سو ترانوے سے لوگوں کے آنکھوں میں یہ بات اس سمائی سنبھالی اسلام آپ سنبھا دی تو میں کون سے کسی قسم کا عجیب کا مطالبہ نہیں کرتا میرا عجیب کو اللہ کے دین میں ہے اور اسی کے درد میں پیغام پہنچا رہا ہوں اور سفر میں ایک سو بیانوے پہ لوگوں نے گیارہ ہے وبا قبل اللہ کا قبل اقبال اللہ علیہ بہترین ہے یہودیوں نے پہلے مکہ کو ایک سوال کیا انہوں نے کہا کہ ہماری معلومات تو یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک کسی بشر سے کوئی کتاب نازل نہیں کی کوئی وہی نازل نہیں تو نبی علیہ السلام کو بشر لاجا ان پہ کوئی کتاب کیسے نازل ہو سکتی ہے لوگوں سے سارے لوگ کیسے دی جا سکتی ہے اب مشرقی نے مکہ نے بھی نہیں سوچا یہ سوال یہ کر چل پڑے جب چلے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دازی فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ نے کسی بشر کو کتاب نہیں دی نبی نہیں بنایا تو موسیٰ علیہ السلام کون اب وہ ذرا جواب تو اللہ تبارک و نے فرمایا کہ اللہ نے کو یہ کتاب نازل فرمائی سے قرآن مجید اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات یہ ہے یہ عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرماتے ہیں جس کو بشر کو عطا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ برکات سے بھری ہوئی کتاب ہے اور فرمایا اس مقصد کے لیے اس کو اتارا گیا ہے کہ تاکہ انسانیت کی اصلاح کا ذریعہ بنے فرمایا کہ اس پر ایمان وہی رکھے گا جس کا آخر پر ایمان ہوگا اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی ظالم ہے جو نبی کو نبی نہ مانے اور وہ بھی ظالم ہے جو غیر نبی کو نبی مانے میں نے کیا اس کو جمرات رکھیں گے کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو نبی کو نبی نہ مانے اور وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو غیر نبی کو نبی مانے اور اس بار بات فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ظالم نبی کی موت آتی ہے اور اس کو ان کے روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں اس عذاب ذلت محسوس ہو رہے ہیں اور ایک سو چورانوے پہ اللہ کا بتا رہے ہیں یہ بات ان شاء کہ وہاں اللہ کے ہاں کوئی تمہارے شریف تمہارے کام نہیں آئے گا سفید سے چورانوے پہ یہ رکو نمبر بارہ ہے کہ نوا خالق الحبی و نوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے کسی دانے سے کوئی فرق کیا کماتے ہیں گسری سے کوئی درخت بناتے ہیں اور اللہ نے رات و دن کا نظام اور ان ستاروں کو کس طرح سے بنایا اور خود تمہاری پیدائش یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے سب کو پچانوے سے کہ وہ اللہ ہے جو بارش کو نازل فرماتے ہیں اور پھر کہ پھل کو تم نکلنے سے پکنے تک کے مراحل کو دیکھ لو تو تمہیں اللہ کی قدرت سے یقین آئے اور پھر سفر نمبر ایک سو پچانوے پہ لوگوں نمبر تیرہ ہے بدی السلام کی اولاد کی جب ہمارے کے پاس لوگوں ہیں جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں ہمیں اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اللہ کی تو بیوی ہی نہیں اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ذات عدت ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں بھیجتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کو بھیجتا ہے اور سفر ایک سو چھیانوے پہ فرمایا کہ جو رب کو ماننے والا ہے اور رب کی قدرتوں کو دیکھتا ہے اور وہ بینا ہے اور جو رب کی قدرتوں کا منکر ہے فرمایا وہ نابینا ہے اور جو نابینا ہے وہ خود اپنے لیے ہے اور جو بینا ہے خود کا فائدہ تو خود اسی کو ہوگا اور اس کے بعد فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں اور آپ ان کے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے اور ہمیں کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ بہت زیادہ دکھائیں اور صحابہ کے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو معجزات دکھا دیے جائیں اور اگر معجزات ان کو دکھا دیے جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور سفر ایک سو ستانوے پہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اگر ان کو ہم ان کے منصوبہ معجزات دکھا دیں تو ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ اگر دیکھیے کہ قسع جو ہیں وہ آپ کے بھی بڑے تھے خصے بن خلاف ہمارے بھی بڑے تھے اگر یہ قصع بن خلاف کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو ہم مان لیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کے انقلاب نہیں بلکہ ساری مخلوقات کو بھی ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کلمات نازل فرمائے یا خبر ہیں یا حکم ہیں جو خبریں ہیں وہ سچی ہیں جو حکم ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے لیے مناسب ہیں اور صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے پہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ اکثریت کو معیار مت مانو اکثریت جو ہوتی ہے یہ گمراہوں کی ہوتی ہے پھر اللہ نے ایک سوال کا جواب دیا اور یہ سوال آج بھی بہت عام کیا جا چکا ہے کیا جانور کھڑے کھڑے مر گئے اس کو کس نے مارا ہے اللہ نے اور جس کو تم دبا کرتے ہو اس کو مارا تو عجیب بات ہے کہ انسان کو دبا کیا ہوا تو انسان کا مارا ہوا تو حلال اور خالق کا مارا ہوا حرام اب ایک سوال یہ ہے اسی سے بعد لوگوں نے اور نقطہ آپ سے کیا نقطے نقطے نکالنے میں بھی لوگوں کو بڑا کمار تھا ایک سال میری لڑکپن کی بات ہے دھیان سماج سے مجھے بھی بچپن میں بیانات سننے کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں ہمارے یہاں ملتان میں ہر دینی مدرسے کا تین دن کا پروگرام ہوتا تھا شریف آدمی کا طالب علم تھا تو یہ بریوی مکتب ہے جیسے دیوبندی مکتب ہے جمع اسلامی ان کے مدارس کے سب سے تین تین دن کے پروگرام ہوتے تھے جمعے کا شروع ہوتے تھے اتوار کی رات کا دن گزار کی رات کو ختم ہوتے تھے تو جب یہ پروگرام کسی مدد سے ہوتا تھا اس دن میری تو اسکول کی ہوتی تھی چھٹی تین دن کی میں تو چلچھے میں گھر والوں کو بھی پتا ہوتا ہے اسکول والوں کو بھی پتا ہوتا ہے یہ تین دن کے لیے وقت ہے وہاں پہ تو علماء کے بیانات سنتا رہتا ایک عالم بیان فرما رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی السلام وسلم نے پوری زندگی اذان نہیں فرمائی اور یہ معلوم ہے کیوں اذان نہیں فرمائی یہ میں نقطے کی بات آج کرنے لگا ہوں مدرسہ مقروض ہے لہٰذا آپ حضرات چندہ دل کھول کر دیں اور یہ نقطہ مجھ سے سنیں اب لوگوں نے پیسے پھینکنے شروع کر دیے جب معقول رقم ہو گئی کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے اذان نہیں دی اگر حضرت اذان دے تو اللہ کو نماز پڑھنا پڑتا ہے نعرہ تقدیر اور رسالت اب اب میں سوچ رہا کوئی ساتھی کا تعلیم تھا اور میں تو سے کھڑا محسوس کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ اللہ کو بندے بات کی اور یہ حضرات وہ نعرے سے لگ رہے ہیں اور ہم رہے ہیں تاکہ لگ رہے ہیں وہ نعرے لگ رہے ہیں جو اللہ معاف کروائے یہاں ایک صاحب نے جو کمہارا والا کے قریب اس راستے سے کھانے والا روڈ پہ ایک ساتھ جمعے میں بیان فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام سے چیز حرام ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں جب تک غیر اللہ کا ہاتھ شامل نہ ہو تب تک حلالی نہیں اب کسی نے غیر اللہ سے یوں فائدہ اٹھایا نتیجہ نکالا اور کسی نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ اللہ کا مارا ہوا حرام اور انسان کا مارا ہوا حلال تو اس کا جواب کیا ہے اس کے جواب سے پہلے ایک جواب حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جامع کرتا انگلینڈ میں ایک جگہ سے بیان کر مارے ہیں کہ ایک حال کیا تھا ایک آدمی کھڑا ہوا اور نے یہی سوال کیا کہ حضرت اس سوال کا جواب دیں کہ اللہ کا گواہ کیا ہوا وہ جو ہے اللہ کا مارا ہوا جو ہے حرام اور انسان کا گواہ کیا ہوا وہ حالات کی انسان اگر ہمیں تشریح رکھتے ہیں میں اپنی بات مکمل کر لوں آپ کو جو ابھی وہ بیٹھ حضرت نے اپنی بات مکمل کی فرمایا کہ جس نے سوال کیا تو خراب ہو جائے کھڑا ہو گیا فرمایا جس پر یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی کو کیا لگے پانی پینا ہو تو کیا ضرورت ہوگی جو منتظر نہیں ہے انہوں نے پانی کا اعلیٰ انتظام کیا یہ بات ساری ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے انسان کی ٹوٹی حلال اور اپنی ٹوٹی جو اللہ نے لگائی ہے وہ حرام تو اس ٹوٹی سے پانی کیوں نہیں اس لیے کہ جس کے کائنات نے یہ ٹوٹی دی ہے اسی نے کہا ہے کہ اس ٹوٹی کا پانی حرام اسی طرح یہاں بھی وہی جواب نے جواب دیا اور کسی ان آیات سے ماخوذ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام ہے اور جس کو تم اللہ کے نام پہ صبح کرو گے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے ہے ہے تو جواب یہ کہ انسان کا مارا ہوا اور اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کا جو مارا ہوا ہے وہ حرام ہے یہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے بعد سفر نمبر ایک سو ننانوے پہ یہ رکو نمبر پندرہ ہے عوامن خان تنخواہ و ہی فلنا سمے لوگ دو قسم کے ہیں ایک گروہ لوگوں کا ہے کہ جن کے نصیب میں ہدایت ہے اور ایک گروہ لوگوں کا ہے جو ہدایت سے محروم ہے اور اس کے بعد سفر نمبر دو شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکو نمبر پندرہ ہے فرمایا یا معاشر الجن والانس لم يعلم مسلم منكم یہ رکو نمبر سولہ ہے یا معاشر الجن والانس لم يعلم مسلم منكم اس میں اللہ تبارک بتا رہا ہے یہ بات اشارت ہمیں کہ قیامت کے دن انسانوں اور جنات سے سوال ہوگا کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور وہ اس کو تسلیم کریں گے اور اس کے بعد ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور سفر نمبر دو سو ایک پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی صورت میں بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ پیداوار کو اللہ اللہ فرماتا ہیں مویشی اللہ دیتا ہے لیکن یہ حصہ جو ہے وہ دوسروں کا رکھتے ہیں سفر نمبر دو سو دو پہ اللہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اپنی ہی طرف سے انہوں نے ضابطے بنا رکھے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے اور چیز حرام ہے اور اس کے اجتناب ضروری ہے اور صفحہ دو سو دو کے آخر میں دو سو تین پر یہ رکو نمبر سترہ ہے بہ نذی جنات معروشات اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائیں کہ یہ باغات اللہ نے ادا فرمائے مویشی اللہ نے پیدا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ان کو حلال سمجھو اور جو جو پیداوار اللہ نے ادا فرمائی اس میں جو غربا کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو تم ادا کرو صفحہ نمبر دو سو چار پہ یہ رقو نمبر اٹھارہ ہے عجیب الفیمہ اوتے یا محرم الحرام اس میں اللہ تبار تعالیٰ نے بعض چیزوں کا حرام ہونا بیان فرمایا اور صفحہ نمبر دو سو چار کے آخر میں دو سو پانچ پہ مشرقین کا ایک اعتراض بیان فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کام اللہ کے نزدیک کافی گرست ہوتا تو اللہ اللہ کے نزدیک اگر یہ کام قابل گرفت ہوتا تو اللہ نے یہ کام کیوں کرنے دیتا تو ہمیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و نے آزمائش کے لیے تمہیں ڈھیل دی ہے اور اس سے کسی کام کا جائز ہونا ثابت نہیں ہوتا سفر میں دو سو پانچ پہ نمبر انیس ہے و رب و عالم ہوں اور میں کہ جن چیزوں پہ اللہ نے حرام کیا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں اور میں کہ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے حرام کیا وہ شرک ہے اور میں اس کے بعد دوسری چیز جس کو اللہ نے حرام کیا وہ والدین کے ساتھ زیادتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے مت کرو اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل کرنا ایک تو یہ ہے کہ بچہ پیدا نہ ہونے دینا تو یہ پیدا ہوگا تو کھانے پینے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا ایک مفلسی کے خوف سے قتل کرنا یہ ہے اور ایک مفلسی کے خوف سے قتل کرنا ہے روحانی قتل کرنا کہ بچے کو دین کی تعلیم میں نہیں ڈالا دنیا کے کام میں ڈالا تاکہ یہ دنیاوی کام میں میرا معامل میرا معامل ہو جائے نتیجہ یہ ہے کہ اس کی آخرت تباہ ہو گئی اور جہنم کا ایندھن بنا یہ بھی بچے کو قتل کرنا ہے اور بغیر کے بے حیائی کے مت جاؤ اور کسی کو ناحب کا خدمت کرو سفر مردوں سے پہ یتیم کا مال مت کھاؤ بغیر کے ماپ اور سول میں انصاف کو اختیار کرو اور میں جب بھی بات کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ بات کرو عہد کو جو ہے وہ پورا کرو اور اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرو گے تو بھٹک جاؤ گے یہ سفر نمبر دو سو چھ پر کے آخر میں دو سو سات پہ یہ رقو نمبر بیس ہے جو سورت کا آخری رقو ہے وہ کتاب اندر نہ اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس کی اتباع کرو اور سفر میں ساتھ سے اللہ تبارک بتا رہا کہ فضا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے اور فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ نشانی ظاہر ہو یعنی سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو میں اس سے پہلے ہی اللہ کے حضور توبہ کر لوں اور اس بات اللہ تبارک بتا رہے ہیں فرمایا کہ ان الین دینا ہوں وہ و شیعہ کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ شیعہ ہو گئے تو وقان میں شیعہ اور شیعہ ہو گئے تو شیعہ جو ہے وہ گروہ کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور گروہ بن گئے تو ان سے تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اور سوا دو سو سات کے آخر میں دو سو آٹھ میں اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ جو نیکی کا کام کرے گا اللہ ایک نیکی پہ دس گنا اجرتا فرمائیں گے لیکن جو برائی کرے گا یہ اللہ تبار بطالہ اس برائی پہ ایک گنا اس کا شمار کریں گے اور فرمایا کہ کل ان خلافی و نسخی و و جماعدہ اللہ ری کیا نبی اسلام آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت یہ اللہ ہی کے لیے ہے اب اس میں اور فرمایا کہ چار چیزیں ہیں نماز قربانی زندگی اور موت دو چیزیں اختیاری دو چیزیں غیر اختیاری زندگی اور موت یہ اختیار میں ہے نماز قربانی یہ اختیار میں ہے اس میں اشارہ فرمایا کہ جب غیر اختیاری طور پر تم اللہ کے تابع ہو تو اللہ کے حکم کی اگر تم غیر اختیاری طور پہ اللہ کے تابع ہو تو دو قسم کے حکم ہے اللہ کے ایک ہے تقویری ایک ہے تشریح تقویری حکم جو ہے یہ نظام کائنات سے متعلق ہے زندگی موت یہ اللہ کا نظام ہے اور نماز پڑھیں اور قربانی کریں یہ اللہ کا حکم ہے جس کو شریعت کہتے ہیں فرمایا کہ جب تم تقویری حکم کے اللہ سے تابع ہو تو وہاں تمہاری نہیں چلتی وہاں تمہارا ارادہ نہیں چلتا تو پھر ارادے سے اللہ کے حکم بردار کیوں نہیں بن جاتے کہ نماز اور قربانی کی پابندی کیوں نہیں کرتے ایک بات دوسری بات ہے ایک اشارہ اور رحت آپ یہ بات فرما دیں کہ اتنا صلاح دی کہ میری نماز اس کا تعلق ماہیا زندگی سے بلوسوں کی قربانی اس کا تعلق موت سے یعنی جب تک زندہ رہو نماز کی پابندی کرتے رہو جو موت آئے تو قربانی والی یعنی شہادت کی موت آئے اور اس بعد اس رقو کے آخر میں اللہ تبار بتا رہے ہیں یہ بات سمجھ کہ انسان کو ہم نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے اس کی آزمائش ہے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور اللہ بخشنے والا بھی ہے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور اس کے مطابق جزا و سزا ہوگی اور اللہ نے اپنی دو صفت بیان فرما دی عذاب کی صفت بھی اور بخش کی صفت بھی تو لہذا ایمان کیا ہے کہ رحمت کی امید اور عذاب کا خوف یہ ہے کامل ایمان اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فکر ایک عام اعلان جو ہے وہ سماج سمجھ کہ برما کے بارے میں آپ حضرات کے میں ہے کہ جو خبریں میڈیا کے ذریعے سے آتی رہی ہیں اس وقت رسالہ میرے ساتھ نہیں ہے جو بین الاقوامی طور پہ جو بین الاقوامی میڈیا نے یہ رسالہ ایک پر یہ سامنے ہے کہ یہ بین الاقوامی میڈیا کی یعنی یہ کسی خاص تنظیم کا نہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا نے جو تصویریں دی ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے برما کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہوا ہے اور جس وقت عمارت اسلامی افغانستان موجود تھی تو یہ ظلم و تشدد محدود تھا دباؤ کی حالت میں تھے اور عمارت اسلامیہ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ مظالم کا عروج ہوا ہے اور اس وقت جو ظلم و تشدد کیا گیا جس انداز سے میڈیا بھی اس کی خبر دے رہا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ستاون اسلامی ممالک اگر امریکہ کا کوئی کتا مر گئے کسی جگہ پر تو اس کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے والے اور اس کی حمایت میں دھیان دینے والے مسلمان ممالک کے سربراہ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے انسان شہید ہو گئے اگر اسلامی نقطۂ نظر سے نہ بھی دیکھیں انسانی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اتنے انسان نہ مارے گئے تو اس پہ کسی مسلمان ملک کے سربراہ نے یہ احتجاج نہیں کیا تو کی کیفیت بھی اپنے انتہا پر پہنچی ہوئی ہے اس وقت جو صورت حال ہے کہ ان لوگوں نے وہاں مسلمان جو محدود تعداد میں ہیں بدھ مت والوں کی طرف سے عملاً یہ پابندی ہے مطالبہ ہے کہ دو صورتیں ہیں یا تو بدھ مت مذہب قبول کر لو اسلام کو چھوڑ دو اور یا پھر دنیا چھوڑ دو یا علاقہ چھوڑ دو کہ یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گا ابھی دباؤ سے انہوں نے آپ یہ بات تسلیم کی تھی پچھلے مہینے شابان کے اندر کہ مسجد کے اندر نماز کی اجازت ہے لیکن پانچ آدمیوں سے زیادہ جماعت میں شامل نہیں ہوگی یہ پابندی تھی اور یکم رمضان سے یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے اور عالمیت جاری ہوا ہے کہ جو نماز تراوی پڑھتا ہوا پکڑا دیا اس کی سزا سزائے موت ہے اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ اللہ کتنی آزادی عطا فرمائی ہے کہ ان حالات کے باوجود بھی اللہ تبار وطالعہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم الحمد للہ آزادی سے نمازی پڑھ لیتے ہیں باقی ہم کر لیتے ہیں یہ کیفیت کہ یا بدھ مت قبول کرو یا دنیا سے جاؤ یا علاقہ چھوڑ دو جب وہ علاقہ چھوڑتے ہیں تو دوسرے ممالک والے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں وہاں شرط یہ ہے کہ عیسائی مذہب اختیار کرو تو پھر تمہیں فلاح ملے گی عیسائی مذہب اختیار نہیں کرو گے تو فلاح نہیں ملے گی اس وقت اقوام کہہ رہے ہیں کہ سرگرمی میں نگرانی میں کتنی این جی او عیسائیوں کی وہاں کام کر رہی ہیں اور ان کو عیسائی بنانے کے لیے کوشاں ہیں ایسی حالات میں ایسے حالات میں چند افراد جن پر اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ان کا ایمان بچانے کی انہیں میں سے ہیں ان کا ایمان بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ان کی مالی مدد کی بھی کسی حد تک جو ان کی شکایت ہے وہ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں انہیں ورما کے حضرات میں سے ایک صاحب نے دعوت دی جس کے اندر موجود ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں تو اگر ایک مسلمان کا ایمان بھی بچ گیا تو میرے اور آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہے اور اگر ہماری وقت جو ہے ایک ایمان والا بھی قوم نے چلا کیا یہ پوری امت کے لیے ہلاکت اس کے لیے قابل ہے اس لیے آپ اللہ سے اعتماد ہے کہ جس حد تک اس کے ساتھ ہو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی اس سے بھی بڑھ کر جس حد تک ممکن ہو میں سے تعاون پر میں زکوٰۃ کے سلسلے میں صداقات کے سلسلے میں فطرانے بھی دیے جا سکتے ہیں خیرات بھی دی جا سکتی ہے اور فطرانے جو ہے وہ اسی روپئے ہے اخبارات میں ساٹھ روپئے ہیں لیکن آپ بیس روپئے کے لیے اپنے فطرانے کو ضائع نہ فرمائیں فطرانہ اسی روپئے ہیں تو یہ پتلانے جو ہیں وہ بھی دیے جا سکتے ہیں خیال بھی دی جا سکتی ہے زکات بھی دی جا سکتی ہے جو حضرات آج عنایت فرمانے سے ہیں وہ آج عناص فرمانیں اور جو آج نہ دے سکیں تو کل بھی رابطہ فرما سکتے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ شاء اللہ یہ یہی ہوں گے اور آپ کل بھی ان کو یہ رقم عطا فرما سکتے ہیں जो जक़ात है खैरात है सरकार है जो भी सूरत हो आप उनकी तावन फरमाएँ अल्लाह खैरत आप फरमाएँ अलहमदिल्ला اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر نبيك محمد صلى الله الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين في تعالى على خير خلقه محمد وعلى وصحبه برحمتك يا الراحمين آج وقت زیادہ ہو گیا ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سوالات کا موقع بھی دوں تاکہ حال بھی آپ کتاب کتنے کوئی نہیں ہوگا ہوئے ہیں پڑھ کے کل واپس کل لے کے واپس